حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب لوگوں نے کئی قسم کے مشروب ایجاد کر لیے ہیں میں نہیں جانتا وہ کیا اور کیسے ہیں بیس یا چالیس سال ہو گئے ہیں میں نے پانی یا ستو کے علاوہ کوئی اور مشروب نہیں پیا انہوں نے نبیس کا ذکر نہیں فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھاون